ابن ادریس نے نے کہا ہمیں ابو اسحاق شیبانی اور لئیس بن بن ابی ابی سلیم اشعث شعثہ سے ان سب کی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور جریر اور ابن موسیر کے اضافے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکانوے